سائٹ پر بہن کا سوال یہ ہے کہ حضرت اگر کسی شخص پر قرض ہے اگر کسی شخص پر قرض ہے تو کیا اس کی بیوی پر بھی زکوٰۃ معاف ہے کیا وہ اپنے زیورات کی زکوٰۃ دے گی یا نہیں دے گی اس بارے میں ذرا ہدایت فرما دیجیے جزاک اللہ خیر جی چونکہ زیور جو ہوتا ہے یہ زر اصلی ہے سونا اور چاندی یہ زر اصلی ہے تو ان پر زکوٰۃ باہر فرض ہوتی ہے لیکن وہی مسئلہ کہ اب وہ دیکھا جائے گا کہ قرض کتنا ہے اور کیسا ہے کیوں ہے آج کل لوگ کاروبار کے لیے شوقن قرض لیتے ہیں بینک سے یا پارٹیوں سے تو وہ کہتے ہیں جی ہم تو مقروض ہیں سرکار کیسے دیں خود کروڑوں کے مالک ہوتے ہیں تو یہ تو ایسے چلتے رہتے ہیں وہ ان کو زکات ضرور دینی چاہیے اسی طریقے سے جو زیورات کا مسئلہ ہے اگر وہ ساڑھے سات تولے سے زیادہ ہے تو اس پر زکات ہے اس کو اس کی ادا کرنی چاہیے جی حافظ سکسٹی تھری بھائی ماشاء اللہ سب اس دن ہم میرے